اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب خطے جعفر صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں برائے خوشنودی معصومین علیہ السلام السلام برائے صحت و سلامتی جملہ مومن و مومنات بالخصوص بھائی سرفراز ابد شاہد نواز صاحب نعرہ سلوات نہ پرز دک تم مار ملے گا دیبل ن تکن نہیں سمار ملے گا انسان کوئی صاحب کردار ملے گا جب تک نہ ہو نظرانہ پائے پائے شبیر جب تک نہ ہو نظران پے دخت شبیر جب تک نہ ہو نظران پے دخت شبیر شاید ہی کوئی شاعر نثار مل جائے رہے ہیں عادت ہے یہ ہم محل طول کی ازل سے عادت ہے یہ ہم اہل طول کی ازل سے تم پیار کرو گے تو تمہیں پیار

کی اگل سے تم پیار کرو گے تو تمہیں پیار ملے گا ہم تجے تب اللہ کی لگل سے تم پیار کرو گے تو تمہیں پیار ملے گا کرتا ہے جو تو مجلس و محفل میں سیاست کرتا ہے جو تو مجلس و محفل میں بج تج لو مغل سے میرے یار یار کہنے ہیں واہ واہ واہ واہ کرتا ہے جو تو مجلس و محفل میں سیاست کرتا ہے جو تو مجلس و محفل میں سیاست بتلا تجھے کیا سے میرے یار ملے گا یار ملے گا میں یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے ہو کے شاہد نواب پتن بھائی بن جائیں گے جو جانتے ہیں پتن بھائی کو اسے اس بات کا بہت مزہ آئے گا میں پیشوروں کا کوئی ذمہ نہیں لیتا کیا میں پیشوروں کا کوئی ذمہ نہیں لیتا سرور کا دادار وفادار کیا کہنے واہ واہ واہ واہ واہ میں پیشہ ہوں کا کوئی ذمہ نہیں لیتا تھینک یو میں نے ایک صاحب کو تھینک یو کیا کسی وجہ سے بعد میں بتاؤں گا میں پیشہ وروں کا کوئی ذمہ نہیں لیتا سرور کا دادار وفادار کیا کہنے میں میں کا کوئی نہیں دیتا سرور کا زادار وفادار ملے وفادار گا رش کے شب میرا ہے شابان کی یہ شب رش کے شب میرا ہے شابان کیجے سب مطلوب یہاں تالب دیدار مجھے دکا تالب دیدار مجھے گا اس گھر کے تصدق اسی موجود کے صدقے

کیا بات ہے واہ واہ واہ فطرس کو بھی اب طاقت پرواز ملے گی اسلام کو بھی اس کا مددگار ملے گا مددگار ملے گا ہوں جس کے تصرف کمر گائی بھی ہوں جس کے تصرف میں رکھائی بھی شفا بھی ایسا بھی یہاں کرتی جو بیمار ملے گا بیمار ملے گا محفل جو بپا کرتے ہیں ہر سال تفیشہ محفل جو بپا کرتے ہیں ہر سال تفیشا جائیں تو شہرت وہاں گھر بار یہاں بار سے مراد ہو رہے ہیں ہے سطر اور سقیفے کے علاوہ سطر اور کے علاوہ ہر گوش میں سر برتا داد ہے تکر اور شفیفے کے علاوہ ہے سکر اور شفیفے کے علاوہ ہر گوش میں سرور کا زیادہ ملے گا زیادہ ملے گا ایک ہر ہی پا موقوف نہیں جو بھی ہے آزاد ایک ہر ہی موقوف نہیں جو بھی ہے آزاد شبیر کی الفت میں گرفتار بابا بابا بابا بابا بابا بابا واہ واہ واہ شبیر کی الفت ایک ہر ہی خوب نہیں جو بھی ہے آزاد واہ واہ واہ ایک ہر ہی خوب نہیں جو بھی ہے آزاد شبیر الفت میں گرفتار ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ملے گا کتنوں کی شفاعت یہ کرا دیں گے آزادار کیا بات ہے کتنوں کی شفاعت یہ کرا دیں گے ازادار ہم جیسا کہاں کوئی گنہگار کتنوں کی شفاعت یہ کرا دیں گے ازادار ہم جیسا کہاں کوئی گنہگار ملے گا گنہگار ملے گا مدا سربل کے سبب جو بھی ہے مومن یہ بس شاعرانہ سالی ہوتی ہے میں نے کہا لائیے سے آج نظم مدا مداحی سربل کے سبب جو بھی ہے مومن مداحی یہ سرور کے سبب جو بھی ہے مومن مداح میرا میرا پرستار ملتا